حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈھال کی چوری پر ہاتھ کاٹا تھا جس کی قیمت تین درم تھی سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار نو سو بارہ